إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتيه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 وكل وكل وكل محدثة بدعة بدعة في النار بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان اللہ خبیر بما تعملون محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے سورت الحشر کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو تقریباً تمام بھائیوں کو یاد ہوگی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ہم تمام مسلمانوں کو ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے دو چیزوں کا حکم دیا ہے ایک تو ہے اتق اللہ تم لوگ تقوا اختیار کرو اللہ تعالیٰ سے ڈرو نمبر دو ول نفسما قدمت تم میں سے ہر آدمی ذرا محاسبہ کرے غور کرے فکر کرے سوچے حساب لگائے کہ کل قیامت کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس کیا بھیجا ہے اور کیا جمع کرایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے اور آپ سے لاپرواہی ہو اور یہ وقت یوں ہی گزر جائے ملک الموت آئے وقت پورا ہوا ٹائم پورا ہوا روح قبض کیے زمین کے اوپر کے بجائے ہم زمین کے اندر چلے جائیں اور اللہ رب العالمین کے ہاں اپنا کچھ نیک اپنے کچھ نیک اعمال صدقات خیرات روز نماز اطاعت و فرما برداری اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ جمع کرا سکے ہوں تو حشر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس برے حشر سے ہم تمام ساتھیوں کو محفوظ رکھے نبی علیہ صلاحمر صاحب فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں ایک انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے حساب کتاب کے لیے جب پیش کرے گا لئی سبئی نہ ترجمان تو اس طرح اللہ تعالیٰ بندے سے ڈائریکٹ سامنے گفتگو کرے گا کہ کسی مترجم کی ضرورت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھیں گے میرے بندے ذرا بتا ہم نے تم کو اتنی اتنی نعمتوں سے نوازا مال دیا اولاد دیا صحت دیا تندرستی دیا قوم میں عزت دنیا دنیا میں ہم نے تمہیں عزت نصیب عطا کیا ارے کا قدم تیریا تو نے بڑے کاروبار کیے بیٹے کے لیے بڑے بڑے فیکٹریاں کھلوائی بیٹیوں کی شادی کیا تم نے ہر ایک کو خوشحال بنایا بہت ساری چیزیں نے کیا لیکن ایک بات مجھے بتا میرے بندے ارنی ماگا قدم قدم دنیا میں رہ کر کے زندگی میں تو نے میرے پاس آج کے لیے کیا جمع کرایا ہے اللہ اس برے وقت سے سب کو محفوظ رکھے نبی علیہ رحاصاں فرماتے ہیں بندہ آگے دیکھے گا سوائے جہنم کی آگ کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے پیچھے دیکھتا ہے وہاں بھی جہنم ہے دائیں بائیں دیکھا لم یو قدیم سی گفلت اور لاپرواہی میں سارا وقت انسان کا دنیا داری میں گزر گیا اپنے آخرت کے لیے کچھ اس نے اللہ تعالیٰ کیا جمع ہی نہیں کرایا ہے چاروں طرف سے انسان جب گر گیا تو اس وقت اپیل کرتا ہے رب فرج رب العالمین اب تو سب کچھ ہم نے دیکھ لیا ربنا اب سرنا و سمینا فرجنا نام سوال ان ناموں کے نون اللہ اب تو ساری گفلت دور ہو گئی ایک مرتبہ واپس لوٹا دیں اب ہم صرف نیک ہی کام کر کے آپ کے پاس بھیجا بھیجیں گے ہم کوئی لاپرواہی اور خود سستی اور کاہلی کریں گے ہی نہیں انسان دوبارہ واپس آنے کی طبیعت اب اپیل کرتا ہے لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نہیں اب واپس تو نہیں بھیجا جائے گا لیکن بتا جو میں نے زندگی دی تھی اس میں تو نے کیوں نہیں نیکیاں کما کر کے اور نیکا مار کر کے ہمارے پاس آج کیے تو جمع کرایا اب کچھ نہ بنا تو بندہ کہتا تیار اب نسی تو بات اصل ہے کہ رب العالمین ساری چیزیں تو یاد تھی لیکن آخرت کو میں بھول گیا تھا مرنے کے بعد حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے اتنا بزی تھا کاروبار میں مال میں اولاد میں کہ ہمیں کبھی موقع ہی نہیں لگا سوچنے سمجھنے کا وقت ہی نہیں مل پایا اور اسی میں زندگی گزر گئی بڑی ذمہ داریاں دنیا میں ہمارے اوپر تھی رب العالمین ایک ہی جواب دیں گے ٹھیک ہے دنیا میں سب کچھ تو نے یاد رکھا اور میری ملاقات اور میرے لیے میری رضا کے لیے نیکیاں کرنے کا موقع نہ ملا لاپرواہی کیا بھول گیا تو بس ایک ہی جواب ہے کا کمان سیتنی جیسے دنیا میں تو مجھ کو بھولا تھا ہم جہنم میں ڈال کر کے تجھے بھی بھول جاتے ہیں کہ کہاں تو چل رہا ہے مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہوگی اللہ اس بد سے سب کو بچائے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت دیا ہے زندگی عطا کیا ہے ہمیں اللہ رب العالمین صحت اور تندرستی عطا کیا ہے ہمیں وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے ایک ہی وقت انسان کو ملتا ہے حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول بڑا پیارا ہمیں یاد آیا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے مسلمانوں اے مومنوں کرما پڑھنے والوں میرے بھائیوں ہر آدمی کے سامنے تین ہی دن ہے کوئی چوتھا دن نہیں ہوتا ایک آدمی اگر سوچے اپنے زندگی میں تو صرف تین ہی دن ہے کوئی چوتھا دن نہیں ہے لوگوں نے کہا وہ کیسے کہا ایک دن تو انش ہے جو کل گزر گیا ہے جو گزر گیا اب قیامت تک وہ دن تجھے ملنے والا نہیں ہے ٹائم گیا وہ نکل گیا وہ وقت یہ پہلا دن ہے کہا دوسرا دن جو ہے غد کل آنے والا ہے کل آنے گا لیکن گزشتہ کل جو تھا وہ تو ہاتھ سے نکل گیا کل آنے والا جو دن ہے دوسرا کوئی گارنٹی نہیں کہ تو زندہ رہے گا کہ تو مر جائے گا کوئی گارنٹی نہیں اس دن کی کوئی گارنٹی ہے ہی نہیں کہ کل تو زندہ رہے گا مل گیا تو اللہ کا کرم نہ ملا تو اللہ رب العالمین کا فیصلہ پھر لوگوں نے کہا اچھا وہ تیسرا دن کون ہے کہا تیسرا دن یہ ہے جس میں تو نے آنکھ کھولی ہے یہی تیرا دن ہے کل جو گزر گیا وہ ختم ہو گیا آنے والے کل کی کوئی گارنٹی نہیں آج جو تجھے مل گیا ہے اسی کو غنیمت سمجھ کر کے نیک مال کر لے یہی تیرے گارنٹی والا دن ہے انسان ذرا اپنا محاسبہ کرے رب العالمین نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ قسم کھائی ہے تو وقت کی ول قسم زمانے کی پھر وہ شمس بدوہا وا سجا آپ پورے قرآن پاک کو دیکھیں گے سب سے زیادہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے تو وقت کی اس سے ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑی قیمتی چیز جو ہے وہ وقت ہے اسی لیے ہمیں وقت کی قدر کرنے کی تلقین کی گئی رسول اللہ علیہ وسلم سے امام حضرت عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالیٰ نما سے امام احمد بن حنبل امام بحد کے اپنے شعب المان میں اور بہت سارے اہل علم نے نقل کیا ایک دن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام ایک امتی کو نصیحت کر رہے تھے سمجھا رہے تھے بتا رہے تھے اور آپ نے کہا اے بندے اللہ کے بندے اس قریب خم سن قبل خم سن حیات کا قبل موت شباب کا قبل حرم صحت کا قبل سکن اور کا قبل فکر وہ فرا والا کا آج پر میں پانچ اعلی درجے کی نعمتیں ہیں اور ان پانچوں نعمتوں کے بعد پانچ مصیبتیں آیا کرتی ہیں اس لیے ان پانچوں نعمتوں کی قدر کر لو یعنی ان سے فائدہ اٹھا لو تب اس کے کی مصیبتوں میں تم مبتلا ہو جاؤ پھر نبی اسلام سامنے یاد دہانی کرائی فرمایا سب سے پہلی نعمت جس کے بعد ایک خطرناک مصیبت آتی ہے آج فرمایا کہ حیات کا قبل موتی اپنے موت زندگی کو موت آنے سے پہلے پہلے گنیمت سمجھ لو غریبت سمجھنے کے کیا مطلب ہے اللہ اکبر اپنے زندگی کو زندگی میں وہ اعمال کر لو وہ نیکیاں کر لو وہ راستہ اختیار کر لو جو مرنے کے بعد تمہارے کام آئے تمہیں فائدہ پہنچائے اور مرنے کے بعد کیا چیز فائدہ پہنچائے گی نبی علیہ صاحب سامنے ساتھ رمایا ایک آدمی مرنے لگا تو اپنے تین دوستوں کو بلایا ایک دوست سے کہا میرے بھائیو میں مرنے کے قریب ہوں جاخری لمحات میں ہوں آپ میری مدد کریں ایک دوست نے کہا پرواہ نہ کریں ہم آپ کے کفن کا انتظام کر دیں گے کہا بھاگو تم اتنی یہ وفا بے وفائی نہیں چاہیے ہمیں تو اس سے بڑی مدد کی ضرورت ہے تم بڑے بے وفا دوست نکلے اس کو بھگا دیا دوسرے دوست کو بلایا دوسرا آیا بھائی میں بڑی مشکلات میں ہوں آپ میری مدد کریں کہا کیا مدد کر سکتے ہیں کہا بڑی مشکلات میں جو بھی ہو آپ مدد کریں اس نے کا آپ فکر نہ کریں ہم آپ کو نہلائیں گے گے جنازہ پڑھیں گے اور قبرستان میں لے جا کر کے دفنا دیں گے کہا پھر اس کے بعد اس کے بعد آپ اکیلے جائیں گے ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے تیسرا دوست اس نے کہا یہ تو دوسرے دوست کو کہا مرنے والے نے بھائی یہ تو پہلے کی طرح بے وفا نکلا قبرستان تک ہمارا ساتھ دے گا اس کے بعد مجھے اکیلا چھوڑ کر کیا جاؤ ہمیں ایسے دوست کی ضرورت ہے جو قبر میں بھی ہمارے ساتھ رہے نبی نے فرمایا تیسرے دوست کو بلایا تو تیسرے دوست سے کہا مجھے ایسی سی مشکلات ہیں آپ ذرا بتائیں ہمیں کیا ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں تیسرے دوست نے کہا آپ بے فکر رہیں ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہیں گے مرنے کے بعد قبر میں آپ کے ساتھ رہیں گے اٹھائے جائیں گے تو حشر میں آپ کے ساتھ رہیں گے حساب کتاب ہوگا آپ کے ساتھ رہیں گے اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں گے جب تک کہ آپ جنت میں نہ پہنچ جائیں نبی صاحب صاحب نے ساتھ سمایا پہلا دوست جو کفن کا انتظام کر رہا تھا یہ زندگی بھر کی اس کی دولت اور اس کا مال ہے انسان اپنے مال سے اپنے دنیا کے دھن دولت سے کفن کے علاوہ کوئی چیز نہیں پاتا دوسرا دوست آپ نے ساتھ رمایا کہ جو انسان جس نے کہا ہم قبرستان تک دفنا دینے دفنانے تک آپ کے ساتھ ہیں یہ انسان کی سیاسی ہماری اولاد بیٹے ہیں جن کے لیے بھائی کا بھائیوں کا حصہ کا سب کیا پڑوسیوں کو دبا رکھا حلال و حرام کی تمیز اٹھا کر کے اپنی جس اولاد کے لیے جتنے بڑے بڑے اتنی مہربانی اولاد پر کی تھی قبرستان کے بعد اولاد بھی ساتھ دینے سے انکار کر دے رہی ہے بات تیسری چیز تیسرا دوست آپ نے ساتھ نمایا یہ انسان کے صالحہ ہیں تو نبی علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ قبل موتی اپنے موت کے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لو زندگی میں وہ چیزیں کر لو جو مرنے کے بعد تمہیں آرام پہنچائیں اور تمہیں فائدہ پہنچائیں اور مرنے کے بعد انسان کے جو کام جو چیز آ سکتی ہے اور اللہ اکبر ہم تمام لوگوں کو نیک مال کی تو نصیب فرمائے ہمیں حدیث یاد آئی نبی علیہ راستہ پکڑ کے جا رہے ہیں کرام کا ایک گروہ اور ایک جماعت آپ کے ساتھ ہے ایک نئی قبر کے قریب سے گزرے اللہ تعالیٰ کی وہی آپ پر آ گئی آپ سواری اتر پڑے اور صحابہ کو روکا اور آپ نے فرمایا اے مسلمانوں ہمارے ساتھیوں ذرا بتاؤ اگر یہ میت جو ہے جس کو چند دن پہلے گیا ہے اس میت کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے کیا اختیار دے میاں میں تمہیں تم مر گئے ہو ہم زندہ کرتے ہیں تمہارے نیک آما سے ہم بہت خوش ہیں ہم تم پر بڑے مہربان ہیں ہم تم کو زندہ کرنے کے بعد دو چیزوں کا اختیار دیتے ہیں ہم تمہیں زندہ کرنے کے بعد اختیار دیتے ہیں کہ تم مرنا چاہتا ہے یا کہ قیامت تک ہاں قیامت تک کے لیے پوری دنیا کی بادشاہت اللہ فرماتے ہیں قیامت تک پوری دنیا کی بادشاہت ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں اور قیامت تک کے لیے دنیا کا میں بادشاہ تم کو بنا دیتا ہوں ارسر بتا میرے بندے مرنا چاہتا ہے قبر میں رہنا چاہتا ہے یا قیامت تک کے لیے بغیر کسی الیکشن کے بغیر کسی انتخاب کے بغیر کوشش کیے ہوئے ہم قیامت تک کے لیے تجھے بادشاہ بنا دیتے پوری دنیا کی بادشاہ تیرے ہاتھوں میں ہوگی بتا تو کیا پسند کرتا ہے صاحب اکرام نے کہا اللہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں مردہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا ہم لوگوں کو پتا نہیں ہے نبی علیہ فلاساں نے بیان فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر اس مردے کو اللہ تعالیٰ اٹھائے اور اسے کہے اگر تو چاہتا ہے تو قیامت تک کے لیے ساری دنیا کی بادشاہ تجھے عطا کر کے ہم سب سے بڑا بادشاہ اس کو قیامت تک کے لیے بنا دیتے ہیں تو کہے گا رب العالمین بادشاہ سے تو بہتر ہے کہ دو رکعت مجھے نماز نفل پڑھنے کا موقع دے دے تاکہ قبر میں کام آ جائے یہ ہے دو رکعت نماز یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت پوری دنیا کی بادشاہت پر وہ مرد مومن قبر کا مزہ چکھ لینے کے بعد جب تجربہ ہو گیا نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی صرف نیک آمال کام آ رہے ہیں تو پوری دنیا کی بادشاہت کی آمد تک کے لیے ٹھکرا کر کے دو رکعت نماز پڑھنے کے اللہ تعالیٰ سے تمنا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شاہ فرمایا ایک تنی میں خم سن قبل خم سن مرنے کے پہلے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھ لے وہ اعمال کر لے جو مرنے کے بعد کام آنے والے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے وقت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ام المومنی رائے رضی اللہ تعالیٰ رہا سامنے ہیں نبی علیہ السلام سامنے فرمایا یا بنت صدیق اے عائشہ بابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ یار کر لے مامن شاہ مامن شاہ تمر بے ابن آدما مامن شاہ تمر بے ابن آدما لم يذكر اللہ فيه الا كان الا حسر عليها عليه يوم القيامه او كما قال رسول الله آن ما اے بنت صدیق اچھی طرح سے یاد رکھنا ایک مرد مومن ایک انسان ایک انسان اگر کہیں بیٹھا رہا اور کسی دن بیٹھا رہا اور اس کے اوپر سے دن اور وقت گزر گیا اللہ دن گزر گیا وقت گزر گیا سورج غروب ہوا سرو ہوا غروب ہوا سارا دن ختم ہو گیا لیکن پورے دن کے اندر ایک ساتھ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ آدمی کے اگر ایسے گزرے ہیں جس میں اس نے اللہ کو نہیں یاد کیا ہے آشا تو قیامت کے دن پندرہ منٹ پر بھی آدمی افسوس کرے گا کہ میں نے کیا پندرہ منٹ بیٹھا بیکار رہا اگر اس میں ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمد للہ ہوتا اللہ تعالیٰ قرآن بات کی تلاوت کر لیا ہوتا تو پندرہ منٹ ہمارے ضائع نہ گئے ہوتے اس لیے میرے بھائیوں وقت کی قدر کرو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نما جلیل القدر صحابی ہیں جنت کی بشارت دی گئی ہے ان کے مقام و مرتبے کا یہ عالم ہے نبی علیہ اللہ فرماتے ہیں اے میرے امت کے لوگوں تم میں سے جو انسان چاہتا ہے ویسے ہی قرآن یاد کرے ویسے ہی قرآن سیکھے جیسے اللہ نے جبرائیل محفوظ سے جبرائیل امین کے ذریعے میرے اوپر اتارا ہے اگر ویسے ہی قرآن کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے قرآن سیکھ لیا کرے اتنا اونچا مقام و مرتبہ لیکن کہتے کیا ہے ندیم تو علا شعین ماں ندیم تو علا شعین ندمی علا یومن غربت شمس ہو نفی ہے اجلی ولم رفیح ہے عملی بڑی پیاری نصیحت ہے عبداللہ بن مسعود کی اللہ تعالیٰ ہمیں اسے یاد رکھنے اور زندگی میں اسے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں اے لوگوں مجھے دنیا میں بیوی کی وفات ہو اولاد کی وفات ہو مال و جائیداد کا خسارہ ہو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا سب سے زیادہ اب عبد اللہ کو اگر افسوس ہوتا ہے اور شرمندگی اور ندامت ہوتی ہے تو عبداللہ اللہ کو اس دن میں ہوتی ہے کہ دن گزر گیا ایک دن چوبیس گھنٹے یا بارہ گھنٹے زندگی کے وقت ختم ہو گئے لیکن عبد اللہ سے لاپرواہی ہوئی اس بارہ گھنٹے میں کوئی نیک عمل کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کر سکا سادہ اب عبداللہ کو اگر افسوس ہوتا ہے تو اس بات پر ہوتا ہے کہ دن گزر گیا لیکن اب کی عمر ختم ہوئے بارہ گھنٹے لیکن اس بارہ گھنٹے کی زندگی جو ختم ہوئی اس میں اس نے کوئی نیک عمل کر کے اپنی نیکیوں میں اضافہ نہ کیا ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے نمبر دو آپ نے ساتھ فرمایا کہ دوسری نعمت شباب کا قبل حرامی کا اپنی جوانی سے فائدہ کے لو بڑھاپے بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے انسان کتنا بھی مالدار ہو صحت مند ہو تندرست ہو کتنے بھی کھاتے پیتے ہو اور اپنا ملک چھوڑ کر کے کہیں دوسرے ملک میں جا کر کے وہ پلاسٹک سرجری کروایا کرتا ہو چہرے کی کہ شکن نہ ہے ہم بوڑھے نہ لگے لیکن یاد رکھو وہ بوڑھا وہ آدمی بھی سمجھتا ہے ہاں ہم بوڑھے ہو گئے ہیں میرے بھائی ہو بڑھاپے سے کوئی بچ نہیں سکتا اللہ کے نبی ایسا سا فرماتے ہیں اگر بڑھاپے میں تم مسجد میں آنے سے آنکھیں بھی کمزور ہو گئی تلاوت قرآن سے کان بہرے ہو گئے دین کی باتیں سننے سے ریٹائر ہو گئے مال دولت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے سب کا خیرات کرنے سے جہاں ساری نیکیوں سے بڑھاپے میں محروم ہو جائے گا آپ نے ساتھ روایا اس محرومی کو زندگی جوانی ہی میں اتنا زیادہ کر لو کہ بڑھاپے راستے میں اگر وہ نیکیاں نہ کر سکو تو تمہارے اگر جات میں کوئی فرق نہ آئے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھاؤ ذرا سوچو آج ان مسلمانوں کا کیا حشر ہوگا اٹھارہ بیس بائیس تیس تیس سال تک کالج میں پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ وہ پڑھنے کا زمانہ ہوتا ہے اس کے بعد جوانی جب آئی کھانے کمانے کی گھومنے کی کھیل کود کی لہو کی اور کمانے کی کی زندگی ہوتی ہے جوانی ساری ان تمام چیزوں میں گزر گئی اور جب ساری چیزوں سے اگر کہا جائے داڑھی رکھو نہیں بڑھاپے میں رکھیں گے نماز کی پابندی کرو حج کر کے لوٹیں گے تب نماز شروع کریں گے اللہ اکبر آج انسان اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے نیکیاں اکٹھا کرنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے ارے بوڑھے ہو جانے کے بعد تو مسجد تک آنا بھی تمہارا مشکل ہو جائے گا اور خاص طور سے اس زمانے میں بوڑھے ہو جانے کے بعد اگر جوانی میں تم نے نیکیا نہ کیا اگر جوانی سے فائدہ نہ اٹھایا تو بوڑھے ہو جانے کے بعد ذرا نیکیوں کی توقع کم ہی ہے کیوں ہر چیز سے ریٹائر ہوا جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ٹی وی سے محبت کرنے لگتا ہے اتنا ہی زیادہ بدل بدل کے ٹی وی میں گزار دیا کرتا ہے اب نشیا کرنے کا کیا ٹائم ملا بڑھاپے میں جوانی کتو نے ضائع کر دیا تو بڑھاپے میں نیکیوں کا موقع کہاں ملا شیطان نے نہ لڑکپن میں نیکیوں کو تو نہ کرنے دیا نہ جوانی میں کرنے دیا اور بڑھاپے میں بھی تجھے موقع نہ دیا مرنے کے وقت اگر بیمار ہو گھر والوں نے ہاسپٹل میں داخل کیا ہے تو ہاسپٹل والے بھی کہتے ہیں مریض کی دل لگی کے لیے ٹی وی ہی لگا دو اللہ اکبر ہاسپٹل جانے کے بعد بھی مجھے قرآن پڑھنے کی نہیں سبحان اللہ الحمد للہ کہنے کی توفیق نہیں وہاں بھی شیطانی چکر تیرے سامنے ہے اب بتا اگر جوانی ضائع ہو گئی تو بڑھاپے میں کیا کریں گے ہم اللہ تعالیٰ ہمیں جوانی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے بڑھاپے میں جو کوتاحیاں ہو جاتی ہے ان کی ہے کرنے کی توفیق اللہ جوانی میں دے دے نمبر تین آپ نے شاخ مایا وہ فراغ کا قبل شبلی اپنی فرصت کو جب تمہیں اللہ نے ٹائم دیا ہے ہو سکتا ہے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد اب جو ہے سولہ گھنٹے تم فرصت میں رہو فرصت ہے اللہ نے بہت بڑی نعمت دیا ہے اس فرصت سے فائدہ اٹھا لو تب شبری کا مشغول ہونے سے پہلے پہلے اور تجربہ کرنا چاہیں ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے وہ قرآن پڑھنا ان کو نہیں آتا مثلا نماز نہیں سیکھے دعائیں نہیں یاد ہے ان سے پوچھا جائے بھائی کیا ہوا کیا بتائیں ماں باپ نے تو بڑی کوشش کی تھی اور ہمیں دن بھر فارغ بھی رہتے تھے لیکن اس وقت خیال نہیں آیا کھیل کود میں گزار دیا اس کے بعد سے اتنے بزی دیدی ہو گئے کہ اب قرآن سیکھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے پچاسوں آدمی اس میں موجود ہوں گے جن کو تجربہ ہوگا اسی لیے مجبور ہو جانے کے پہلے پہلے آپ نے ساتھ رمایا فرصت کو جو ٹائم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس سے غریب اس کو گریمت سمجھ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک مال کی توفیق نصیب فرمائے اکور کو لہٰذا واسطر اللہ من کل دن دیوا تو بھول الحمد للہ وقفا وسلام العباد الدین نبیفیٰ اما آباد نبی علیہ اسلام رساخ کماتے ہیں اللہ اکبر قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سوال سوال کریں گے وہ وقت کے بارے میں ہوگا کہ تم نے وقت کہاں ضائع کر دیا ہے فرصت تمہیں ملی تھی وہ فرصت تم نے کس چیز میں ضائع کر دیا ہے میرے بھائیوں اپنے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی فرصت اور اس نعمت کی قدر کرو نمبر چار آپ نے ساتھ رمایا کہ اے وہ گنا کا تبلا فکری کا اپنے مال دولت خوشحالی کو خوشحالی کو غنیمت سمجھ لو فقر اور محتاجگی کے پہلے پہلے آج مالدار ہیں کل کیا حالت رہے اس کا انتظار نہ کرو اللہ نے مال دیا خوشحال بنایا عمرہ کر لو سب کا خیرات کر لو غریبوں کی مدد کر لو اور اسی طرح سے مساجد اور مدارس بنا لو یتیم خانے بنا لو اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی مالداری سے فائدہ اٹھا لو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہاں ابھی تو کاروبار اور روس پر ہے اور پھر آگے چل کر کے حج کریں گے کتنا کو آپ نے دیکھا ہوگا کاروبار ختم ہو گیا یا انتقال کر گئے اور یا غریبی آ گئی خطر محتاجگی کے شکار ہو گئے روڈوں پر گھومنے اور دکانوں پر بیٹھنے کے بجائے ہٹکڑیاں لگا کر کے جیل میں بھیج دیے گئے لگا دی گئی ذرا سوچا وہ مال کس کام آیا نہ آپ اس مال سے حج کر سکے نہ عمرہ کر سکے نہ مسجد بنا سکے نہ یتیم یتیموں کو کی مدد کر سکے انتظار کرتے رہے اور انتظار کی گھڑی ختم ہونے کے پہلے پہلے میرے دوست وقت زوال کا آیا سارے کاروبار ساری دولت ختم ہو گئی اور حج کے فریضے کو ادا کیے بغیر آپ قبر میں پہنچ گئے اس لیے نہ فرماتے ہیں یہ چوتھی نعمت ہے اگر کسی کو کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو فخر و محتاجگی اور برا وقت آنے کے پہلے پہلے اپنی دولت کو خرچ کر لو تاکہ فقیری اور محتاجگی میں وہ کام آئے اور اللہ تمہیں و ثواب ملے آخری اور پانچویں چیز نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا اے اے اے یا مخاطب اس کی قدر کر لے وہ کا قبل بیماریوں میں مبتلا ہونے سے پہلے پہلے اپنی صحت سے فائدہ اٹھا لے اللہ رب العالمین نے ٹانگیں بھی درست رکھی ہیں ہاتھ بھی درست رکھا ہے آنکھیں بھی درست ہیں دل و دماغ بھی درست ہے آپ مسجد میں جا سکتے ہیں جمعے کے دن اگلی سب میں آ سکتے ہیں اجتماعات میں شامل ہو سکتے ہیں احتابط کر سکتے ہیں تلاوت قرآن کر سکتے ہیں اے بڑھاپے میں یہ اگر اللہ رب العالمین آپ کے پیروں کی صحت چھین کر کے آپ کو لگڑا بنا دے اور گٹیا کی شکایت ہو جائے اس لیے پیسے سے مجبور ہو گئے تو سجدہ بھی نہیں نصیب ہوتا کھڑے ہی کھڑے سجدہ کے جھوٹ کے لیے سر جھکا لیا کرتا ہے ذرا سوچو اتنا فرمایا ایک مرد مومن جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا اور سجدے کے لیے سجدے کے لیے پیشانی زمین پر پیکتا ہے تو پھینکنے کے پہلے ہی پہلے زندگی کے سارے گناہ زمین پر اس سے پہلے چڑھ ہیں پیشانی بعد میں پڑتی ہے گناہ پہلے ختم ہو جاتی ہے لیکن افسوس پر افسوس اگر کسی نے صحت کر ہے کی قدر نہ کیا کمر میں درد میں وہ بیچارہ کھڑا ہی رہ جاتا ہے یا بہت پائے کرسی لے کر کے بیٹھ جائے گا لیکن پیشانی کو زمین پر ٹیکنے سے مجبور ہو گیا آپ نے ساتھ کمایا صحت کی حالت میں اتنا زیادہ کر لو نے کیا کر لو کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو وہ کمی پوری کر لیا ہے تم نے پہلے ہی سے کیا کر رکھی ہے اس لیے میرے دوستوں صحت سے صحت کی قدر کرنی چاہیے نبی علیہ سامنے اللہ نے فرمایا سم دن بنا اے لوگوں کے دن رب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اپنی نعمتوں کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا آج فرمایا معلوم ہے کون سی نعمت ہے لوگوں نے کہا نہیں آج میں صحت الفراد فرصت اور صحت یہ دونوں ہیں حج کے میدان میں اللہ ان دونوں نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے صحت میں کیا نیکیاں کی کیا کیا ہے یا نے فرصت کو کہاں گوایا ہے اللہ ان دونوں نیکیوں کے قدر کرنے کی توفیق فرمائے عالمی عالمین ہمیں جو بیمار ہو سے بات کلیا تھا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے اللہ ان پانچوں نعمتوں کی ہمیں قدر کرنے اور صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما العالمین ہم نے جو بیمار ہے صفا کلی عطا فرما ہم نے جو دین سے دور ہے ان کو دین کے قریب کر دے جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزی سے لگا دی ان پانچوں نعمتوں کو یاد کرنے ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما الہ العالمین ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حکام کو نیک کی توفیق نصیب فرما دے ہر غلط کام سے اللہ ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے ان کو وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو ملک کے لیے ملت کے لیے دین کے لیے قوم کے لیے اللہ تعالیٰ فائدے مند ہو ہر نقصان پہنچانے والی چیز سے اللہ ان کے ہاتھوں کو روک لے اور ہاتھوں کو پکڑ لے اور ان کو وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس میں اللہ آپ کی رضا آپ کی خوشنودی ہو اللہ عباد اللہ ان عیسا القربى وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر